اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورچوئل یونیورسٹی کے اس کورس میں آج ہم جو چیز شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور اسمبلی لینگویج پروگرامنگ اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنا تعارف کروا دوں میرا نام بلال محمد ہاشمی ہے اور میں نے انیس سو تراسی میں university of engineering and technology سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویشن کیا تھا اس کے بعد تقریباً میرا تجربہ بائیس سال کا ہے اس فیلڈ کے اندر اور میں مائکرو پروسیسر پروگرامنگ وغیرہ سسٹم پروگرامنگ اور ان تمام فیلڈس میں کام کرتا رہا ہوں میرا زیادہ تر جو تجربہ ہے وہ ہینڈز آن ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کے اور اس نو کے کورسز جو ہیں وہ تقریباً آٹھ نو سال سے میں پڑھا رہا ہوں یہ جو کورس ہے جس کو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے computer architecture and assembly language programming بنیادی طور پر یہ کورس جو ہے یہ کمپیوٹر کو ذرا زیادہ قریب سے دیکھنے کے لیے ذرا زیادہ کلوز ہو کر کے اس کے فنکشنز کو اس کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے اور کمپیوٹر سائنس کے اندر یہ کورس جو ہے یہ بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے اس کورس کا جو طریقہ کار ہوگا یہ جو نارمل کورسز آپ ابھی تک پڑھتے رہے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف ہوگا نارمل کورسز میں آپ کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے اس کے سارے وہ چیپٹرز اور یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے آپ چیپٹر ون سے شروع کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس میں کچھ اس طرح کی چیز ہم فالو نہیں کریں گے اس پرٹیکولر کورس میں کافی سارا مٹیریل جو ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے جو آپ کے لیکچر نوٹس کے ساتھ آپ تک پہنچے گا اس میں کچھ ٹولز بھی ہوں گے اس میں کچھ جیسے ٹیکسٹ فائلز ہوں گی کافی زیادہ اور اس کے اندر بیسیکلی سارا کچھ جو ہوگا وہ ان چیزوں کے اندر ہوگا ہم کوئی فارمل کتاب وغیرہ اس کے لیے شاید فالو نہ کریں یہ کورس جو ہے یہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوگا لیکچرز پر بہت زیادہ لیکچر نوٹس کے اوپر بہت زیادہ میرے لیکچرز پر ڈپینڈ ہوگا تو اس کے لیے ذرا ضروری ہے کہ آپ لیکچرز کی طرف ذرا زیادہ دھیان رکھیں جو ریفرنس مٹیریل ہمارا ہے وہ زیادہ تر آئی وی ایم پی سی اور انٹیل کے پروسیسرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا بنیادی طور پر یہ کورس جو ہے یہ کمپیوٹر کی بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ سے تعلق رکھتا ہے یعنی بالکل لوور لیول کے اوپر جا کر وہ کام کیسے کرتا ہے کس طریقے سے اس کے آپریشنز ہوتے ہیں ابھی تک جو آپ نے کورسز پڑھے ہیں مثال کے طور پہ پروگرامنگ کے کورسز پڑھے ہیں اس میں آپ کمپیوٹر کو ذرا ذرا دور سے دیکھتے رہے ہیں اس کے اندر جو بھی پروگرامنگ لینگویج آپ نے استعمال کی ہے وہ پروگرامنگ لینگویج آپ کے ذرا زیادہ قریب تھی کمپیوٹر سے ذرا زیادہ دور تھی اور درمیان میں کچھ ٹرانسلیٹرز تھے جو کہ آپ کی زبان کو کمپیوٹر کی زبان تک لے کر جا رہے تھے یہ کورس جو ہے یہ ذرا کمپیوٹر سے ذرا زیادہ بے تکلفی والا کورس ہے ذرا زیادہ قریب جا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے اس کورس کے اندر نارملی جو ہے وہ اس کورس کا امپریشن جو ہوتا ہے وہ مشکل کورسز کا امپریشن ہوتا ہے ایسے لگتا ہے لوگوں کو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یہ کورس جو ہے یہ خاصا مشکل ہے یہ کورس جو ہے یہ ایسا کورس ہے جس کو عام آدمی نہیں کر سکتا یہ ایسا کچھ ہے نہیں یہ اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے کوئی چیز بہت سادہ ہو کوئی چیز اتنی زیادہ سادہ ہو کہ وہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے اس کا اسمبلی لینگویج کا جو ہے یا کمپیوٹر آرکیٹیکچرز کا جو ہے یہ زیادہ تر مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہ اتنی سادہ ہوتی ہے اتنی سمپل ٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے کہ لوگ اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اتنی سادہ ہوگی تو اس وجہ سے وہ ذرا اس تک پہنچنے میں تھوڑا وقت لگاتے ہیں اور کوئی ایسی خاص بات نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ٹھیک ہے چونکہ ابھی تک جو کچھ بھی آپ کا ایکسپوجر رہا ہے وہ اس طرح کا ایکسپوجر نہیں ہے وہ وہ بے تکلفی والا ایکسپوجر نہیں ہے آپ کا کمپیوٹر کے ساتھ جو یہ ذرا ڈسٹینس کا ایکسپوجر ہے جس میں آپ اس کو کہتے ہیں کہ کام کرو یہ چیز کرو وہ آپ انگریزی کی طرح میں اس کو لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر وہ کمپیوٹر اس کام کو پرفارم کر دیتا ہے آپ یہ چیز جانتے ہیں لیکن اس کورس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کمپیوٹر کو خود اس کی زبان کے قریب جا کر ہمیں یہ بتانا ہو کہ یہ کام کیسے کرنا ہے تو یہ چیز کس طریقے سے پرفارم کی جائے گی یہ سارا کا سارا کورس جو ہے وہ تقریباً اسی چیز کے اوپر بیس کرے گا بنیادی طور پہ جو اس کورس کو پڑھانے کا طریقہ کار نارملی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کسی ایک سسٹم کے اوپر بیس کر کے اس سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کورس لے کے آگے چلتے ہیں جیسے جنرلی ہے آپ کے کورسز جو چل رہے ہوں گے وہ زیادہ تر آئی بی ایم پی سی کے اوپر ہوں گے زیادہ تر جو ہے وہ کسی بھی ایسے سسٹم کے اوپر ہوں گے جس کے اوپر آپ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں میرا بنیادی طور پہ اس کورس کو جو میں کنڈکٹ کرتا ہوں وہ اس طریقے سے کنڈکٹ کرتا ہوں کہ میں زیادہ تر حصہ یعنی I would say more than ninety percent اس کورس کا میں کسی بھی مشین کی ڈپینڈنسی کے ساتھ نہیں کرتا میں ایمفسائز کروں گا اس کورس کے اندر کہ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ کیا ہے یہ بات میں زیادہ ایمفسائز نہیں کروں گا کہ آئی بی ایم پی سی کیا ہے لہٰذا آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسمبلی انسٹرکشنز کو سمجھنے ان کی لاجک کو سمجھنے میں لگائیں گے آئی بی ایم پی سی کو سمجھنا اس کے بعد آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا کہ اسے پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو یہ ہمارا بنیادی طور پہ طریقہ کار ہوگا اس کورس کو چلانے کا اس کورس میں آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہوگی یعنی ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو وہ ہے جو ہم کریں گے خود آپ جو فیل کریں گے اس کورس کے آخر تک وہ یہ کہ آپ کمپیوٹر کے تقریباً تمام بنیادی آپریشنز کے بارے میں اچھا خاصا علم رکھتے ہوں گے میں اس حد تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ کمپیوٹر کی سائیکالوجی کو ایک کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کی لمیٹیشنس کیا ہے یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز اس کورس کے اینڈ پہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ہمیشہ وہ یہ کہ آپ کی جو تھنکنگ ہے آپ کی جو سوچ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر ایک خاص حد تک باریکی آ جائے گی اس کے لاجیکل انڈرسٹینڈنگ کو میں زیادہ ڈیٹیل آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی اور کچھ حد تک یہ کورس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اس کورس کے لیے آپ کو کوئی بہت ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرا خیال تو ذاتی طور پہ یہ کہ اگر ایکسپرٹ نہ ہو تو یہ کورس زیادہ آسانی سے آپ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ جو آدمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا وہ چیزوں کو سادہ طریقے سے دیکھتا ہے ایکسپرٹ لوگ چیزوں کو بہت کمپلیکیٹڈ طریقے سے دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے اندر کمپلیکیشن تلاش نہیں کیجیے گا آپ اس کو ہمیشہ یہی سمجھیے گا کہ بس جو اس میں لکھا ہوا ہے بس اتنا ہی ہے نہ اس کے پیچھے کچھ ہے نہ اس کے آگے کچھ ہے وہی کچھ ہے جو اس میں بتایا جا رہا ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے تو جو بنیادی بہت تھوڑا سا آپ کو نالج درکار ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل لاجک کا نالج ہے آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے کہ بٹ کیا ہوتی ہے اور اینڈ اور ناٹ یہ آپریشن کیا ہیں تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ بائنری میتھمیٹکس آنی چاہیے کہ ایڈ جب کرتے ہیں دو چیزوں کو تو جب آپ کیسے آتا ہے کس طریقے سے کیری آتی ہے کس طریقے سے وہ چیزیں پروپیگیٹ کرتی ہیں جو کہ بہت بنیادی چیز ہے آپ لوگوں نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر لیا ہوگا یہ تو دو تین چیزیں ہوں گئی کہ ہم اسے چلائیں گے کیسے اور آپ کو اس سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ایک بہت بنیادی سوال یہاں پر ابھی موجود ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی لینگویجز ہیں سی پلس پلس ہے جاوا ہے پتہ نہیں مطلب آپ جتنے نام لے لیں اتنی اتنی لینگویجز ہوں گی اور ہر لینگویج جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ایک پروگرام بنا دیتی ہے بڑے لاجیکل طریقے سے آسان طریقے سے وہ پروگرام بنا دیتی ہے ان تمام چیزوں کی موجودگی میں یہ کمپیوٹر کے ساتھ اس بے تکلفی کا مظاہرہ کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے ہم کیوں اس کے قریب جانا چاہتے ہیں پتا نہیں خطرناک چیز ہے کوئی گڑبڑ نہ ہو اس کے ذرا دو تین پوائنٹس ہیں دو تین پوائنٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس جگہ پر اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے تاکہ آسانی رہے اور آپ کو پتا ہو کہ اس کورس کا بنیادی مقصد کیا ہے دیکھیں جب ہم ٹرانسلیٹر درمیان میں لاتے ہیں نا کسی کسی بھی چیز کے کہ میں انگریزی بول رہا ہوں ایک ٹرانسلیٹر ہے جو اس کو جاپانی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے تو ایک خطرہ بہرحال یہاں پر ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جاپانی میں اپنی مرضی سے ٹرانسلیٹ کرے گا پتا نہیں اس لفظ سے میرا مقصد وہ تھا کہنا یا نہیں تھا بہرحال اس لفظ کا جو جاپانی زبان میں مطلب ہو سکتا ہے وہ وہ نکالے گا اور چونکہ مجھے جاپانی نہیں آتی اس لیے میں یہ نہیں چیک کر سکتا کہ اس نے جو مطلب نکالا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک میری خواہش کے مطابق ہے ٹھیک ہے اس میں ہم یعنی اور اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ جب چیز کو مثال کے طور پر میں نے ایک لفظ کہا ہے وہ اس کے جواب میں اس کو ایک لفظ کو جملے میں ٹرانسلیٹ کرے گا اب یہ اس کی لمیٹیشن ہے کہ اس لفظ کو وہ جملے میں ہی ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اس سے کم زیادہ وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بنیادی طور پہ کمپائلر یا انٹرپریٹر جس کو ہم بولتے ہیں ذرا ڈمب سی چیز ہوتی ہے اتنی انٹیلیجنٹ چیز نہیں ہوتی تو اس میں ایک مثال ہم دیتے ہیں اور اپنی تقریباً تمام کلاسز میں یہ مثال ہم دیتے ہیں انگریزی کی مثال ہے کہ you will have to have the gorilla even if you only need the banana یعنی اگر آپ کو صرف کیلا چاہیے تو اس کے ساتھ گوریلا جو ہے وہ منافع میں آپ کے پاس آئے گا ہی آئے گا اس سے کم زیادہ نہیں ہوگا یہ پیکج ڈیل ہوگی یہ صورتحال ویسے تو چل جاتی ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے ایک نارمل پروگرام لکھ رہے ہوں تو یہ بات کچھ زیادہ چبتی نہیں ہے کہ کام کچھ زیادہ خراب ہو گیا اس کے اندر وہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ میں جہاں یہ چیز اہم ہوتی ہے کہ پرسائسلی جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی ہو اس سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وقت ضائع ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپٹیمائزیشن اس چیز کی کرنی بعض صورتوں میں ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر ایک پکچر کو پروسیس کیا جا رہا ہے وہ تین سو ڈی پی آئی کی پکچر ہے اور اس میں چار کلر ہیں تو ایک ایک پکسل لے کر کے ہم اس کو جو ہے وہ پروسیس کرتے ہیں کلر پروسیس کرتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ایک انچ میں تقریباً نوے ہزار پکسل ایک انچ میں ہوتے ہیں اور چار کلر ہو گئے تو تین لاکھ ساٹھ ہزار آپریشن ایک اسکوائر انچ کے اندر آپ کو کرنے ہوتے ہیں اب اس میں اگر آپ کا لوپ کمپائلر نے بنایا ہے اور اس کے اندر دو تین انسٹرکشن ایسی ڈال دی ہیں اس نے اپنی عادت کے مطابق جو کہ ذرا زائد ہیں ضرورت نہیں تھی وہاں پر تو یہ گھنٹوں کا فرق پڑ سکتا ہے اس کی پروسیسنگ کے اندر اس حد تک یہ چیز جا سکتی اب یہاں پر چونکہ آپ کا کمپائلر کا کی لمیٹیشن جو ہے آپ کی وہ آ گئی ہے اس لمیٹیشن کو آپ کراس نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ اس پورشن کو آپ آپٹیمم طریقے سے خود اپنے ہاتھ سے اسمبلی لینگویج میں نہ لکھیں یہ چیز آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے اچھا دوسری چیز جو ہے اسی اسی کی ضمن میں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر فرض کیجئے یہ آرچ ہوتی ہے نا یہ جو آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں مختلف عمارتوں میں یہ محراب سی آپ کو نظر آتی ہے ہم آپ سے کہیں کہ یہ محراب بنائیے اور یہ محراب جو ہے محراب بنانے کے لیے آپ کو اینٹیں دے دیں اتنی بڑی بڑی ٹھیک ہے اس سائز کی اینٹیں ہوں محراب تو بن جائے گی لیکن اس محراب کے جو کارنرز ہوں گے وہ ذرا جیگڈ کارنرز ہوں گے وہ ذرا اتنے فائن کارنرز نہیں ہوں گے جتنے فائن کارنرز نارملی ہم محراب میں دیکھتے ہیں تو اس کو بنا تو ہم اسی طریقے سے دیتے ہیں اینٹوں سے وہ محراب بناتے ہیں اس کے بعد اس کو کارنرز کو فائن کرنے کے لیے ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں سیمنٹ لے کر کے ہم کارنرز پہ لگاتے ہیں اس کو فنش دیتے ہیں اس کو اسموتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اسموتھنگ کا عمل ہے نا یہ بنیادی طور پہ آپٹیمائزیشن ہے اس چیز کی پہلے آپ نے کورس اسٹرکچر کھڑا کیا اس کے بعد اس اسٹرکچر کے اندر جو چیزیں تھیں جو غلطیاں جو خرابیاں تھیں ان کو آپ نے ایک فائن گرین سیمنٹ کے ذریعے اس کو اسموتھ کر دیا this is exactly what is basically the relationship of a higher level language and assembly language کہ ہائر لیول لینگویج کے اندر آپ موٹا موٹا پروگرام اسٹرکچر کھڑا کر لیجئے اور اس کے بعد جہاں جہاں آپ کو اس کی فائننیس کی ضرورت ہے وہاں اسمبلی کا بریک گرین کا جو کوڈ ہے اس کو آپ استعمال کیجئے کیونکہ اس پہ آپ کا کنٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو دو چیزیں پہلی چیز یہاں پر جو ہے وہ یہ کہ اس میں آپٹیمائزیشن کا رول کافی ہے اور آپٹیمائزیشن پراپر طریقے سے ہو نہیں سکتی اگر آپ اسمبلی نہ جانتے دوسری چیز جو ہے جہاں آپ کو اس کی بڑی شدت سے ضرورت محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک کلاس ہوتی ہے پروگرامز کی آپ لوگوں کو بھی بتایا گیا ہوگا آپ کے پروگرامنگ کورسز میں مختلف کورسز میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں real time systems real time system وہ سسٹمز ہوتے ہیں جن کے ریسپانسز ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں یعنی سادہ طریقے سے یہ سمجھیے کہ کسی آپریشن کے اوپر یہ لمٹ لگی ہوتی ہے ٹائم کی کہ ایگزیکٹلی exactly اتنے ٹائم میں اس کو ختم ہونا چاہیے ورنہ کوئی نہ کوئی مسئلہ خراب ہوگا یعنی ایک ریکوائرمنٹ ہے یہ اس چیز کی اب جب ہم کسی چیز کو ہائر لیول لینگویج میں لکھتے ہیں نا کمپائلر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں exactly یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی انسٹرکشن میں توڑے گا اسے لے جا کے وہ اسے بڑا کر دے گا اسے چھوٹا کر دے گا کیا کرے گا نہ وہ ہم جانتے ہیں نہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے کیونکہ وہ تو ایک دفعہ پروگرام ہو گیا اس کے اندر اس جگہ پر جہاں کہ ہمیں پرسائز ٹائمنگ چاہیے ہو یہاں پہ سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ انسٹرکشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں جتنی انسٹرکشن جنریٹ کرنی ہیں ون از ٹو ون آپ کے کنٹرول میں ہو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کمپیوٹر کے لیے اب یہ جو میں چیز استعمال کر رہا ہوں ذرا یہ ہائر لیول لینگویج کو الگ کر رہا ہوں اس کی انسٹرکشن کو الگ کر رہا ہوں اور کمپیوٹر کی انسٹرکشن کو الگ کر رہا ہوں کمپیوٹر کی کتنی انسٹرکشنز آپ نے لکھی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے یہ آپ کو پوری طرح پتا ہونا چاہیے تبھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام اتنی دیر میں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا تو جہاں اس طرح کی کنسٹینٹس آ جائیں وہاں سوائے اسمبلی لینگویج کے آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا اور اگر آپ تھوڑا سا بھی سیریس کام کریں گے نا اپنے کیریئر کے اندر تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی سیریس کام بنیادی طور پہ اسمبلی کے پلستر کے بغیر نہیں ہوتا اس کے اندر بیوٹی نہیں آتی اس کے اندر آپٹمائزیشن نہیں ہوتی اس کے اندر اور بعض جگہوں پہ تو وہ یوز یوزفل بھی نہیں ہوتا وہ یوز لیس ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ آرٹ نہ آتا یہ دو چیزیں تو ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے بنیادی چیز ہے کہ اگر یہاں آپ اسمبلی نہ جانتے ہو تو آپ کا کام نہیں چلے گا تیسری چیز جو ہے جو کہ میں میرے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسمبلی کا ایک بہت بہت اہم ایسپیکٹ ہے اور جنرلی اس کو امفسائز نہیں کیا جاتا وہ یہ ہے کہ جس لاجک کی ہم بات کر رہے ہیں آپ پروگرام لاجک آپ بناتے ہیں تو فور لوپس استعمال کرتے ہیں یہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں ذرا موٹے موٹے لاجیکل کانسٹرکٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں ان کی کثرت استعمال کی وجہ سے نا آپ کی تھنکنگ بھی موٹی ہو جاتی آپ لاجک کو ذرا موٹا کر کے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اس کی جو جو جو فائننیس ہے نا وہ آپ کو آپ کے کیریئر میں آپ کی ٹیچنگ میں کبھی ایکسپوز نہیں ہوتی اس ایکسپوجر کے لیے اسمبلی لینگویج ہے کیونکہ یہاں تو جناب جو کام جو کام بھی کرنا ہے وہ آپ کو باقاعدہ اس کی باریک لاجک ڈیولپ کرنی پڑے گی ایک ایک چیز ایک ایک گرین اس کا ڈیولپ کرنا پڑے گا تب جا کے وہ کام ہوگا اس درجے میں کوئی بھی چیز پرزیومڈ نہیں ہوتی جیسے آپ فور لکھتے ہیں نا تو فور میں آپ نے وہ تین انسٹرکشن دے دی باقی سب کچھ جو ہے وہ کمپائلر خود کر دیتا ہے یہاں تو جو آپ کریں گے بس اتنا ہی ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا نہ اس سے کم ہوگا تو اس لاجک کو ایکسپوز کرنے کے لیے اس لاجک کو آپ کے سامنے لانے کے لیے اور اس کا ٹیسٹ دینے کے لیے اسمبلی لینگویج کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ تو تمام چیزیں ہو گئی جو کہ بنیادی طور پہ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے میں نے آپ کو جسٹیفیکیشن دی کہ اسمبلی لینگویج کس لیے ہم آپ کو اس ساری مصیبت میں ڈال رہے ہیں اس سارے پریشانی کے اندر ڈال رہے ہیں ایک بڑی مشکل چیز آپ کے سامنے لا کر کے رکھ رہے ہیں یہ تین بنیادی چیزیں اور آپ خود سمجھتے ہوں گے کہ یہ تین وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کا کیریئر جو ہے وہ تھوڑا نیچے ہی رہے گا ایک خاص حد سے اوپر نہیں جائے گا یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ اب ذرا ہم آتے ہیں خود اس سبجیکٹ کی طرف ذرا تھوڑا سا مطلب سبجیکٹ بھی شروع کرتے ہیں اب اتنی گفتگو ہو گئی ہے تو سبجیکٹ بھی ذرا تھوڑا شروع کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے بارے میں یعنی جس چیز کو آپ کمپیوٹر کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جب آپ نے اس کورس کو شروع کیا ہوگا جب انٹروڈکشن کا کورس آیا ہوگا آپ کے پاس تو ان لوگوں نے آپ کو بتایا ہوا کہ کمپیوٹر جو ہے بنیادی طور پہ آئی او ہوتا ہے اور پروسیسر ہوتا ہے اور میموری ہوتی ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ سے پروسیسر جو ہے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اور میموری جو ہے وہ تقریباً اس کی اندرونی دنیا ہوتی ہے اس کی اپنے ذاتی مطلب استعمال کی چیز ہوتی ہے اس میں زیادہ کچھ ہم لوگوں کا چکر نہیں ہوتا پروسیسر کیا کرتا ہے پروسیسر جو ہے وہ آپریشن کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ سارا کھیل جو آپ دیکھتے ہیں اتنا سارا جو سسٹم ہے وہ بہت سادہ طریقے سے بہت سمپل طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کا بیان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی آپریشن کسی ڈیٹا پر کرنا چاہتے ہیں بس یہ ٹوٹل بیان ہے اس کا یہ ہے کمپیوٹر کہ ایک آپریشن ہے اور ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے میرے پاس اس ڈیٹا ایلیمنٹ پر میں یہ آپریشن کرنا چاہتا ہوں آپریشن کرنے کا ذمہ دار پروسیسر ہے ڈیٹا ایلیمنٹ میموری میں پڑا ہوا ہے لہذا فی الحال ہم اپنی ڈسکشن میں سے کو ذرا باہر نکال دیتے آگے چل کے جب اس کا وقت آئے گا تو پھر ہم اس کو بھی ڈسکرائب کریں گے کہ اس کا کیا ریلیشن ہے اور اسمبلی وغیرہ کے ساتھ اس کا کیا آ, وہ سلسلہ بنتا ہے لیکن ہم اچھی طرح سے اس سسٹم کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو فی الحال لمٹ کریں کہ ایک پروسیسر ہے اور ایک ہے اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم اس بہت سادہ سے سے جملے آگے چلیں گے کہ ایک ڈیٹا ایلیمنٹ ہے میرے پاس میموری میں اور ایک آپریشن ہے جو کہ میں نے پروسیسر کو بتایا ہوا ہے اس ڈیٹا ایلیمنٹ پر پروسیسر نے وہ آپریشن کرنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے ہماری کیا ضروریات ہیں ہمارے پاس کیا کیا میکینزمز ہونے چاہیے ایک تو پروسیسر ہے اس کے اندر وہ پروسیس تو ہم نے وہ ڈالا ہی ہوا ہے وہ پروسیسر کے اندر بلٹ ان ایک چیز جو یہاں پر ہمیں درکار ہے وہ یہ کہ کوئی ایسا میکینزم ہو جس سے میں وہ ڈیٹا پڑھ سکوں ٹھیک ہے نا یہ جو جملہ میں نے کہا ہے نا اس پہ ذرا غور کیجیے لفظ بلفظ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈیٹا میں پڑھ سکوں اس میں ایک خاص چیز ہے اس میں ہے وہ یعنی مجھے پن پوائنٹ کرنا پڑے گا کہ میں کون سا ڈیٹا پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر کی دنیا جو ہے یہ ذرا انسانی دنیا سے تھوڑی مختلف ہے کیونکہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں انفر کرتے ہیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہے اس کے مطلب ہم نکال لیتے ہیں کمپیوٹر جو ہے یہ بہت ہی ڈم چیز ہوتی ہے یہ مطلب نہیں نکالا کرتی بس اس کو جو بتائیں گے اتنا ہی ہے ٹھیک ہے اس سے کم زیادہ نہیں ہے تو وہ جب ہم کہتے ہیں وہ ڈیٹا تو ہمیں پرسائسلی بتانا پڑتا ہے کون سا ڈیٹا جو ہے جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں میموری سے ٹھیک ہے اور پھر پڑھنے کا عمل کیا ہے یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ہم پڑھنے کا عمل کرنا چاہتے ہیں اب جب وہ ڈیٹا پروسیسر کے پاس آئے گا تب اس پر آپریشن ہوگا کیونکہ نارملی ہم جانتے ہیں کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جایا کرتا یہ جو ابھی میں نے ایک پیراگراف بیان کیا ہے ذرا بالکل نارمل سا ہے لیکن اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں کئی کی چیزیں میں نے بتائی ہیں پہلی چیز جو اس میں میں نے بتائی ہے وہ یہ کہ مجھے یہ بتانا ہے بتانے کا کوئی میکینزم میرے پاس ہونا چاہیے کہ میں میموری کو یہ بتا سکوں کہ بھائی مجھے ڈیٹا پڑھنا ہے ظاہر ہے پڑھنا ہے تو کہیں کبھی لکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بتانا مجھے پڑتا ہے میموری کو میں پڑھنا چاہتا ہوں یا لکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ جو ایک چیز میں نے کی کہ وہ ڈیٹا پرسائز لوکیشن ٹھیک ہے بہت زیادہ پرسائز لوکیشن بتانی پڑتی ہے کہ بارہواں ڈیٹا ایلیمنٹ چودہواں ڈیٹا ایلیمنٹ کون سا ڈیٹا ایلیمنٹ ٹھیک ہے نا میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ بتانا پڑے گا میموری کو مجھے ٹھیک ہے ورنہ میموری میں تو بہت سارے ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈیٹا ایلیمنٹ جس میں مجھے ابھی اس وقت انٹرسٹ ہے ایک ڈیٹا ایلیمنٹ دو نہیں ہو سکتے اکٹھے ایک ڈیٹا ایلیمنٹ جس میں مجھے ابھی انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں مجھے میموری کو بتانا پڑے گا کہ کون سا ڈیٹا ایلیمنٹ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور تیسری چیز یہ کہ میموری سے پروسیسر تک کوئی ایک راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ڈیٹا میموری سے پروسیسر تک آ سکے اور پروسیسر سے میموری تک جا سکے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے جیسے میں جیسے ایک اگر مثال دوں کہ جیسے پوسٹ مین ہوتا ہے خط لکھتے ہیں آپ تو اس پہ ایڈریس لکھتے ہیں کہ آپ اس کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اس خط کو ٹھیک ہے تو اسی طرح پروسیسر میں یہ جو سارا میکینزم ہے میموری کو یہ بتانے کا کہ کون سا ڈیٹا ایلیمنٹ ہم پڑھنا چاہتے ہیں کون سا ڈیٹا ایلیمنٹ ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ہم گروپ کر دیتے ہیں گروپ کرنے کے بعد ہم اسے ایک بس کا نام دیتے ہیں کہ یہ بس ہے جس کے اندر گروپنگ ہوئی ہوئی ہے سگنلس کی سگنل سارے جو ہیں ان کا فنکشن ایک ہے فنکشن کیا ہے کہ وہ میموری کو یہ بتاتے ہیں میموری کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں کہ ایلیمنٹ کس ایلیمنٹ میں پروسیسر اس وقت انٹرسٹڈ ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم گروپ کر دیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ایڈریس بس ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری اہم بس جو ہے وہ ہے وہ بس اس میں بھی ہم کچھ سگنلز گروپ کر دیتے ہیں فنکشن ایک ہے ان کا فنکشن کیا ہے ڈیٹا کو میموری تک لے جانا اور میموری سے ڈیٹا پروسیسر تک لانا ٹھیک ہے ان فنکشنز کو کچھ لائنز کے ساتھ ہم گروپ کر دیتے ہیں اور اس گروپ کو ہم نام دیتے ہیں ڈیٹا بس کا تیسرا گروپ جو ہے وہ جو ہم نے پہلے بات کہی تھی کہ ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ پڑھنا ہے لکھنا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کے اور بھی کچھ آپریشنز ہیں جو کہ جب ذرا ہم چیز میں ذرا ڈیپ جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا آپریشنس ہیں ٹھیک ہے نا ان آپریشنس کے لیے ہم کچھ لائنس کو گروپ کر دیتے ہیں ان میں لائنس کا فنکشن تو الگ الگ ہوتا ہے کہ کوئی لائن یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اب ریڈ کرنا ہے کوئی لائن یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اب رائٹ کرنا ہے لیکن ایز اے ہول وہ کنٹرول گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ وہ لائنز ہیں جو کنٹرول انفارمیشن کو پروسیسر سے میموری تک لے کے جا رہی ہیں یہ جو میں ایک جنرل ٹرم یوز کر رہا ہوں نا میموری یہ یہ بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پروسیسر کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آنکھ ناک کان اور منہ وغیرہ ہوتے ہیں انہی سے وہ بتاتا ہے کہ وہ خود کیا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے اس وقت جو کہ اصل میں ہم نے ہی اسے بتایا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود کر رہا ہے ہم نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے لیکن وہ اپنی جو ڈیوائسز اس کے ساتھی جو اس کے ارد گرد ہیں ان ساتھیوں کو اس پورے عمل میں سنکرونائز کرنے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تاکہ ایک ایک ایک جاب میننگ فل کام پرفارم ہو سکے ٹھیک ہے وہ ان تین بسز سے کام لیتا ہے ٹھیک ہے ایڈریس بس سے وہ بتاتا ہے کہ کس پیریفرل کا میموری کا کون سا سیل اس وقت ایکٹیو ہونا چاہیے جس سے مجھے انٹرسٹ ہے ڈیٹا وہاں سے میرے تک آئے مجھ تک مجھ سے ڈیٹا جو ہے وہ وہاں تک جائے اور میں ڈیٹا لانا چاہتا ہوں لے جانا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں لکھنا چاہتا ہوں بس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تین باسز ہوتی ہیں جو کہ سسٹم کو جنرلی جو بھی چیز آئے گی وہ ان تین میں سے کسی ایک کیٹیگری میں فال کرے گی تو اتنا سمپل ہوتا ہے آپ کا جو میموری کا یہ سسٹم کا آرکیٹیکچر ایس سچ کیونکہ یہ جو میں نے ابھی آرکیٹیکچر آپ کو بتایا ہے یہ آئی او پہ بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہے جیسے میموری پہ لیکن جسٹ ٹو سمپلیفائی تھنگس ٹھیک ہے میں اس کو فی الحال میموری تک محدود رکھتا ہوں اس میں ایک چیز اور جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ایڈریس وہ چیز ہے جو ہمیشہ پروسیسر سے میموری تک جائے گا کیونکہ میموری میں خود اتنی انٹیلیجنس بھی نہیں ہے جتنی پروسیسر میں ہوتی ہے وہ ایک بالکل ڈمپ ڈیوائس ہے تو ایڈریس جو ہے وہ تو جاتا ہے پروسیسر سے میموری کی طرف ہمیشہ ڈیٹا جو ہے وہ کبھی پروسیسر سے میموری کی طرف جاتا ہے کبھی میموری سے پروسیسر کی طرف آتا ہے تو ڈیٹا بس جو ہے نا وہ دونوں طرف کام کرتی ہے ڈیٹا بس کا فنکشن دونوں طرف ہوتا ہے کنٹرول بس جو ہے یہ ذرا کمبینیشن ہوتا ہے سگنلز کا ذرا تھوڑا ریلیٹیولی کمپلیکس ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ ڈیپ ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں اس میں دونوں طرح کی لائنز ہوتی ہیں کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں جو پروسیسر سے میموری یا پریفرل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں جو پریفرل سے پروسیسر کی طرف آ رہی ہوتی ہیں کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں باہر ہو رہے ہوتے ہیں جو پروسیسر کو بتانے کے لیے مطلب کوئی ایسا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے باہر جس کی اطلاع دینی ہے تو کوئی آپ کے پاس ذریعہ ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کی اطلاع پروسیسر تک پہنچا سکیں ڈیٹا بس تو ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پروسیسر جب ہمیں بتائے گا تب ہم اسے استعمال کریں گے جب پروسیسر ہمیں گرانٹ کرے گا وہ پروسیسر کی ملکیت ہے میری ملکیت نہیں ہے وہ ڈیوائس کی ملکیت نہیں ہے پروسیسر کی ملکیت ہے تو کچھ چیزیں کچھ سسٹم ڈیزائنرز جو ہیں وہ کچھ سگنلز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ جن سے اگر باہر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کی اطلاع جو ہے وہ پروسیسر تک پہنچا جائے اس کی ایک تھوڑی سی مثال کیونکہ ذرا سا بات کمپلیکس ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے ایک سادہ سی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے ایک نارمل چیز ہے آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں آپ کے نوکر بھی ہوں گے اور عموماً نوکر جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کا نوکر جو ہے وہ ڈرائنگ روم کے شیلف میں آپ کی ایک کتاب پڑی ہوئی وہ اٹھا لیں ٹھیک ہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ نوکر پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کتاب کا ٹائٹل نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیسے حکم دیتے ہیں اس کو جو بھی اس کا نام ہوگا وہ نام آپ لیں گے آپ اس سے کہیں گے کہ ڈرائنگ روم میں شیلف کے اوپر اوپر سے جو پانچویں کتاب پڑی ہوئی ہے وہ اٹھا یہ جو میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا نا یہ جتنے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کے جو آپریشن ہے نا موومنٹ آپریشن یہ اس ایک جملے میں بند ہے آپ نے کہا کیا ہے نارملی دیکھیں نا کتنی کیسی ایسی جنرل سی چیزیں ہیں جو کہ ہم روز استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کو اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا ہوتا اگر ذرا سا ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بڑی بڑی کمپلیکس چیزیں جو ہیں وہ انسان کی سمجھ میں آ جاتی کہ ہم نے سب سے پہلے نوکر کو بتایا ہے آپریشن بتایا کہ یار کتاب لانی ہے پھر اس کے بعد ہم نے کتاب کی پرسائز لوکیشن یعنی آپ کے پورے اس میں کہ ڈرائنگ روم میں ہے شیلف میں ہے اوپر سے پانچویں کتاب ہے دیکھیں کتنی پرسائز لوکیشن ہمیں بتائیے حالانکہ نوکر میموری سے تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں وہ انفر کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اگر ہم کام کو صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہو نا تو ہم بہت پرسائز ڈیفینیشن دیتے ہیں چیزوں کی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ ڈیسائڈ یعنی اس کو یہ کہا ہے کہ اوپر سے جا کے شیلف میں سے پانچویں کتاب اٹھا لو تو وہ کیا کرے گا وہ جائے گا سیدھا سیدھا بالکل ڈم آپ کی انسٹرکشن پر عمل کرتا ہوا بس وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا چلا جائے تو کتاب کیا ہوگی آپ کے ہاتھ میں ہوگی ٹھیک ہے گول آپ کا جو ہے وہ آپ اٹینڈ کر لیں گے لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں کہ کتاب لے آؤ نہ وہ پڑھا لکھا ہے نہ وہ اس وقت آپ کی آپ کون سی کس موڈ میں ہیں آپ کون سی کتاب مانگ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا سوائے اس کی کہ وہ ہکا بکا کھڑا رہے گا ٹھیک ہے نہ کہیں موو کرے گا نہ آپ کے ہاتھ میں کتاب آئے گی بالکل ایگزیکٹلی exactly یہی سچویشن ہوتی ہے جب کہ ہم پروسیسر کے ساتھ پروسیس اور پروسیسر میموری کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ پرسائسلی بتاتا ہے کہ شیلف کے اوپر سے پانچویں کتاب اب اس میں بھی آپ ذرا غور سے دیکھیں حالانکہ انسانی معاملہ میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن تھوڑا ٹچ آ گیا میتھمیٹکس کا اس کے اندر تھوڑا ٹچ آ گیا لاجک کا اس کے اندر میں نے بتایا اوپر سے پانچویں کتاب اگر میں یہ نمبر اسے نہ بتاتا تو وہ وہ کتاب لوکیٹ نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے نا یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہ کتاب لوکیٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ میری غائت کو نہیں سمجھ رہا اور وہ سمجھ نہیں سکتا میری غائت کو وہ تو میرے اندر ہے ٹھیک ہے میموری کا تو کام یعنی اس نوکر کا کام تو اتنا ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ اوپر سے پانچویں کتاب لاؤ میرے پاس وہ لے آتا میں اسے دیکھ داکھ کر کے اسے کہتا ہوں جاؤ اس کو دائیں طرف والے شیلف کی ساتویں کتاب کے ساتھ رکھ دو ٹھیک ہے دوسری لوکیشن تو اس میں پرسیشن انوالوڈ ہے اور پرسیشن کہاں ہوتی ہے پرسیشن ہوتی ہے نمبر میں ٹھیک ہے نا ہم ہمیشہ ایک کا مطلب ایک ہی لیتے ہیں ایک کا مطلب کبھی ہم نے دو نہیں لیا نمبر بڑے پرسائز ہوتے ہیں سب سے زیادہ پرسائز چیز جو دنیا میں ممکن ہے وہ نمبرز ہیں یعنی اب تک جو ہم جانتے ہیں ان میں سب سے زیادہ پرسائز چیز جو ہے وہ نمبرز ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میموری کو نمبر کی فارم پہ بلکہ کوشش نہیں کرتے اصل میں ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے تو ہم نمبر کی فارم میں بتائیں کہ بھائی کون سا میموری سیل تمہارے پاس تو دو ہزار میموری سیل ہیں ان دو ہزار میموری سیلز میں سے کون سا میموری سیل مجھے درکار تو ایڈریس بس کیا کرتی ہے ایڈریس بس ایک بائنری نمبر جنریٹ کرتی ہے اس بات کو ذرا سا سنیے گا بھی غور سے اور اسے یاد بھی رکھیے گا کیونکہ یہ چیز ہم ذرا آگے چل کے دوبارہ اس کو دیکھیں گے ایک بائنری نمبر وہ ایڈریس بس پر جنریٹ کرتی ہے اور اس بائنری وہ بائنری نمبر جو ہوتا ہے وہ اس سیل کا لوکیٹر ہوتا ہے کہ بھائی پانچواں سیل ساتواں سیل آٹھواں سیل دسواں سیل کون سا سیل میموری کا کون سا سیل جو ہے وہ مجھے درکار ہے وہ سیل جو ہوتا ہے وہ آپ کا وہ اس ایڈریس بس کے اوپر ہوتا ہوتا ہے ہے ہے اس کے بعد یعنی جو سیل سیل نا یہ یہ این بٹ عموماً این بٹ سیل ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ آٹھ بٹ کا ہوتا ہے وہ جو ایک ہمارا بڑا بیسک یونٹ ہے بائٹ کا جو آپ نے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے وہ بائٹ یونٹ جو ہے وہ اس کی یعنی اس کی سیل کی وٹ جو ہوتی ہے اس کی میں اس طرح کہوں گا کہ اس کی اس کی دو ڈائمینشن میموری کی ایک اس کی ورٹیکل ڈائمینشن ہے ورٹیکل ڈائمینشن آپ ایسے سمجھیے جیسے کنویں کی گہرائی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ ہے کہ بھائی دو سو فٹ گہرا ہے یہ ٹھیک ہے نا اور پندرہ فٹ چوڑا ہے یہ اس کی وٹ ہے ٹھیک ہے کہ کتنا اس کا سائز اس طرح سے اگر میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کتنا ہے ہارجینٹلی اگر میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کتنا ہے ٹھیک ہے اور جب میں اس کو ورٹیکلی دیکھ رہا ہوں یوں تو یہ کتنا گہرا ہے یہ دو ڈائمینشن میموری کے اندر بھی ہوتی ہیں یہ جو وٹ ہے نا اس کی وہ جو ہم کہتے ہیں نا آٹھ بٹ کی میموری سولہ بٹ کی میموری بارہ بٹ کا پروسیسر اٹھارہ بٹ کا پروسیسر یہ بنیادی طور پہ کچھ سیل وٹ ہوتی ہے کسی سیل کی وٹ ہوتی ہے میموری کی وٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پروسیسر کی ورتھ کو بھی ڈیفائن کرے پروسیسر کی ورتھ کو ڈیفائن کرنے کے پیرامیٹرز ذرا تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میموری کی ورتھ ہوتی ہے پوری کہ آٹھ بٹیں اس میں سے آ رہی ہیں اکٹھی یعنی ایک جو سیل نمبر ہوتا ہے جو ہم نے ایڈریس بس سے ڈالا ہے اس سیل نمبر کے اندر آٹھ پیرل بٹس ہیں ٹھیک ہے یا سولہ پیرل بٹس ہیں یا بتیس پیرل بٹس ہے یا چونسٹھ پیرل جتنا آپ اس کو وائڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کی لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جنرلی اس کو پروسیسر کی ڈیٹا بس سے زیادہ وائڈ نہیں کر سکتے جتنی پروسیسر کی ڈیٹا بس ہوگی ڈیٹا بس ایکسٹرنل ٹھیک ہے اتنی ہی وائڈ میموری ہوگی آپ کی جو کہ اس کے ساتھ انٹرفیس کرے گی کیونکہ دیکھیں مطلب دونوں طرف سے ویج جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے اگر ویج ایک جیسا نہیں ہوگا تو یہ انٹرفیس نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یہ اس کی یہ دو ڈائمینشنس کے یہ دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یہ تو یعنی جو ہے وہ ایڈریس اور ڈیٹا بس کا حساب کتاب آ گیا اس کے بعد جو کنٹرول بس ہے وہ یہ انفارمیشن پروسیسر سے کنوے کرتی ہے یہ والی انفارمیشن پروسیسر سے کنوے کرتی ہے کہ پروسیسر اس وقت میموری کو لکھنے میں انٹرسٹڈ ہے یا پروسیسر اس وقت میموری سے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہے ان دو چیزوں میں سے کس چیز میں پروسیسر انٹرسٹڈ ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میموری کو اپنا بہیویئر تبدیل کرنا ہے ان دونوں چیزوں میں اگر پروسیسر پڑھنا چاہتا ہے تو سیل سے ڈیٹا فلو کرے گا پروسیسر کی طرف ٹھیک ہے نا اس میں دونوں کا ایکٹ ہے فرض کیجئے کہ پروسیسر تو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھنے کے انتظار میں میموری کہتی ہے کہ میں تو یہ ڈیٹا والی یہ والی ڈائریکشن نہیں میں تو یہ والی ڈائریکشن ٹھیک ہے نا تو پھر تو پڑھ چکے پروسیسر پڑ چکا اور میموری جو ہے وہ کام اپنا کر چکی تو دونوں کو ان سنک آنا ہوتا ہے کہ اگر جب پروسیسر پڑھنے کے انتظار میں ہو تو میں یعنی اگر میں سننے کے انتظار میں ہوں تو آپ بولیں ٹھیک ہے اگر میں بول رہا ہوں تو آپ سنیں یہ دو چیزیں جو ہیں اگر میں دو, ہم دونوں اکٹھا بولنا شروع کر دیں ٹھیک ہے جو کہ آپ اس وقت شاید پتہ نہیں بول سکتے یا نہیں بول سکتے لیکن اگر یہ کام ہم اکٹھا شروع کر دیں تو ہوگا کیا کمیونیکیشن نہیں ہوگی ہمارے درمیان کوئی یوزفل ٹرانسفر آف انفارمیشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سنک بہت اچھا ہونا چاہیے اور چونکہ یہ کا بڑا اس کے اندر رول ہے تو بڑا پرسائز ہونی چاہیے کہ جب پروسیسر بولنا چاہے تو میموری سنے جب پروسیسر سننا چاہے تو میموری بولے ٹھیک ہے نا تو یہ خواہش جو ہے پروسیسر کی کہ میں سننا چاہتا ہوں یا میں بولنا چاہتا ہوں یہ خواہش پروسیسر کی بذریعہ کنٹرول بس میموری تک پہنچائی جاتی ہے ابھی تک جو میں نے بات کی ہے اس کے اندر جو میں نے آخری جملہ جیسے استعمال کیا کہ جب پروسیسر سننا چاہے تو میموری بولے اور جب پروسیسر بولنا چاہے تو میموری سنے اب اس میں سارا رول جو ہے وہ پروسیسر کا ہی ہے دیکھنا کبھی کبھی میموری کا بھی تو دل چاہتا ہے نا کہ پروسیسر بولنا چاہتا ہے لیکن وہ سننا نہیں چاہتی یا پروسیسر سننا چاہتا ہے لیکن اس وقت میموری بولنا نہیں چاہتی جنرل سچویشن میں جنرل گھروں میں آپ کو اس طرح کی سچویشن فیس کرنی ہوتی ہے ہر چیز بڑی نیچرل ہے بڑی سمجھ میں آنے والی جیسے ابھی آپ کو میں نے نوکر کی مثال دی تھی کہ جاؤ ہم نے اسے کہا کہ جاؤ بھائی جا کر کے یہ شیلف پر سے پانچویں کتاب لے آؤ ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ نوکر تش... یعنی نوکر صاحب تشریف لے گئے ڈرائنگ روم کے دروازے میں تالا لگا اب آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر فلفل نہیں ہو سکتا تو نوکر کیا کرے گا کیا وہ دروازے کے باہر کھڑا رہے گا اس انتظار میں کہ یہ دروازہ کسی طریقے سے کھلے یا وہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ سر آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکتی کیونکہ دروازے میں تالا لگا ہوا ہے اب اگر میں اس سچویشن میں میں اگر اپنے آپ کو پروسیسر کی جگہ پر دیکھ رہا ہوں تو دیکھیں یہ ایک ایسا انسٹنس ہے کام کا جس میں کہ جو وہ چیز کہ جس کو میں حکم دیتا تھا اور وہ میرا حکم مانتی تھی اس نے میرا حکم مانا نہیں لیکن واپس آ کے مجھے ایک اطلاع دی ہے پھر وہی بات کروں گا کہ بڑی اہم ہے آرڈر دیا گیا یا تو وہ آرڈر فلفل ہو یا کچھ بتایا جائے واپسی میں کہ بھائی وہ آرڈر اس وجہ سے فلفل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ چیز یہ جو انفارمیشن کا فلو ہے کہ کوئی حکم جو ہے آپ کا وہ اس پہ ابھی تعمیل نہیں ہو سکتی کوئی اور مسئلہ ہو گیا یہ نہ تو ایڈریس بس کی زمن میں آتا ہے نہ یہ ڈیٹا بس کی زمن میں آتا ہے کیونکہ ڈیٹا تو فلو ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے نا یہ آتا ہے وہ انفارمیشن فلو جو ہے جو کہ یہ لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں پریفرل جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ لفظ جو اپنی بیسک اس میں پڑھا ہوگا بیسک انٹروڈکشن میں پڑھا ہوگا تو پریفرل کا بھی کبھی کبھی بولنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ پروسیسر کے مطلب کہے بغیر بولے جبکہ پروسیسر اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ بولے گی تو وہ بولے اور پروسیسر کو بتائے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر اس کے وہ سگنلز بھی جو ہیں وہ کنٹرول بس کی زمین میں آتے ہیں لہذا کنٹرول بس جو آپ یعنی جس کو دیکھیں گے سلائیڈ کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں تو کنٹرول بس بھی دو ڈائریکشنز میں ہے بائی ڈائریکشنل ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس پہ انفارمیشن کا فلو پروسیسر سے پریفرل یا میموری کی طرف ہے یا میموری سے پروسیسر کی طرف ہے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ممکن ہے یہ ڈیٹیل میں چیزیں بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت سادہ آپ کو سمجھانا سمجھاؤں یہ جب ہم آگے جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی پرتیں کھلیں گی وہ پرتیں ذرا زیادہ ہیں لیکن ہے سب سادہ ٹھیک ہے اسی طرح سمپل ہے ایک تو یہ فارمیشن گئی اس کے بعد ذرا میں آتا ہوں آپریشن کی طرف کہ آپریشن جو ہے یہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آپریشن میں ایک چیز انوالوڈ ہوتی ہے جسے ہم آپ کہتے ہیں وہ آپریشن ہمیں جس پر کرنا ہے جس چیز پر وہ آپریشن کرنا ہے ایک آپریشن ہے اور ایک وہ ڈیٹا ایلیمنٹ جس کے اوپر یہ آپریشن ہونا ہے اسے ہم ٹیکنیکلی یعنی اس پرسپیکٹو میں جب بھی ہم اسے استعمال کریں گے ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے آپرینڈ ٹھیک ہے نا اب بہت سارے ایسے آپ کو آپریشن ملیں گے جنرل آپریشن جو آپ لوگوں نے کیے ہیں اینڈ کا آپریشن ہے جیسے لاجیکل اینڈ کا یا ایڈ کا آپریشن جو کہ ہم لوگ شاید دوسری جماعت سے کرتے چلے آ رہے ہیں ایڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو آپس میں ایڈ ہو کر کے ایک جواب جو ہے وہ نکال ابھی جو میں نے آپ سے پہلے بات کہی تھی کہ ایڈریس بس پر پرسائسلی ایک ایڈریس ہوتا ہے پرسائسلی ایک سیل سلیکٹ ہوتا ہے تو جب دو آپرینڈ ہو میرے پاس ٹھیک ہے نا تو ایک تو آپرینڈ میموری میں پڑا ہوا ہے اب پرسائسلی جب میں ایڈریس رکھتا ہوں تو وہ ایک آپرینڈ میں نے سلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے لیکن اسی لمحے میں اسی انسٹنس میں میں دوسرا آپرینٹ سلیکٹ نہیں کر سکتا جیسے ہی میں دوسرا آپرینٹ سلیکٹ کروں گا پہلا آپرینٹ میرے سامنے سے غائب ہو جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائنری نمبر ایک وقت میں ایک ہی ہوگا دو نہیں ہو سکتے اکٹھے نمبر تو ایک ہے یا ایک ہے یا دو دو اور ایک ایک وقت میں نہیں ہو سکتے تو جب یہ دوسرا آپرینٹ اس پرٹیکولر آپریشن میں انوالوڈ ہے ایڈ کے آپریشن میں اس کا کیا کروں ٹھیک ہے تو جنرل آرکیٹیکچر جو ہمارے پروسیسرز کا ہوتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے پروسیسر کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹر تو کرتے یہ ہے ہم کہ ایک وقت میں ایک آپرینٹ کو پہلے پڑھ کے لا کے رجسٹر میں رکھ دیتے ٹھیک ہے وہ اندر ہے پروسیسر کے اور دوسرے آپرینٹ کو میموری سے پکڑتے ہیں اب میموری نے دوسرا آپرینٹ پکڑا ہوا ہے پروسیسر کے اندر پہلا والا آپرینٹ ہے اب ان دونوں کو میں ایڈ کر دیتا ہوں اب دونوں ایکسیسیبل ہے نا ایک پروسیسر کے اندر ایکسیسیبل ہے ایک پروسیسر کے باہر ایکسیسیبل ہے یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی جگہ پہ ایٹ ون ٹائم مجھے ایکسیسیبل ہے ٹھیک ہے نا ان دونوں کو میں ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایڈ کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر یہ ریزلٹ جو ہے یہ میں کسی اگر تیسری جگہ پر لکھنا چاہوں تو میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ اس ریزلٹ کو لکھنے کے دوران میموری میں میرا آپرینڈ کا ویزیبل ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ میرا آپریشن کمپلیٹ ہو چکا ٹھیک ہے ایڈیشن کمپلیٹ ہو چکی یہ جو چیز ہے یعنی جو یہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے رجسٹر کا یہ رجسٹر پروسیسر کے اندر ہوتا ہے اپنے آپریشن میں سملر ٹو میموری ہوتا ہے اس کو بعض اوقات ہم اسکریچ پیڈ ریم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ بالکل اس کے اپ, آ, یعنی آپریشن بالکل ایسے کرتا ہے جیسے میموری میموری کیا کرتی ہے کسی چیز کو یاد رکھتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو محفوظ کر لیتی ہے اپنے پاس جب مجھے ضرورت ہو وہ دے دیتی اور پرسائز لوکیشن پر رکھتی یہ بھی رجسٹر بھی جو ہے نا یہ پروسیسر کے اندر پرسائز لوکیشن ہوتے ہیں لیکن یہ یعنی یہ جب استعمال کب جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ استعمال جب ہوتے ہیں جب ہمیں ایک سے زیادہ ایلیمنٹس چاہیے کسی بھی اس کو میں الیبوریٹ کروں گا آگے یہ ذرا شاید اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ طریقے سے میں نے آپ کو بتا دی تھیم یہی ہے کہ جب دو چیزیں چاہیے ہوں ایٹ ون ٹائم تو ایک چیز میموری میں ہم رکھ سکتے ہیں دوسری چیز ہمیں رکھنے کے لیے رجسٹر درکار ٹھیک ہے کیونکہ میموری کا ویژن ہمارا آگے پیچھے ہو جائے گا اگر رجسٹر ہمارے پاس نہیں ہوگا ہمیشہ ہر آرکیٹیکچر میں یہ جو یہ پروسیسر کے اندر کے جو رجسٹرز ہیں یہ لمیٹڈ ہوتے ہیں ان لمیٹڈ نہیں ہوتے ویسے تو میموری بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی لمیٹڈ ہی ہوتی ہے لیکن وہ ذرا بہت زیادہ ہوتی رجسٹر ذرا بہت کم ہوتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرسائز یعنی جس کو پریشس ریسورس ہوتا ہے یہ پروسیسر کا یہ کم ہوتے ہیں تو یہ رجسٹر جو ہوتے ہیں یہ چونکہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں نا تو ان کے اندر بھی وہی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہمیں پرسائسلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو مختلف ابھی تک یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ کسی ایک پروسیسر کے ساتھ نہیں ہے بڑے جنرل ہے یہ ہر چیز ہر پروسیسر کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے تو کوئی یہ مینوفیکچرر کی پسند ہوتی ہے تھوڑی سی کہ کوئی مینوفیکچرر جو ہے وہ اپنے رجسٹر ان کو register zero one two three four number لگا دیتا کوئی مینوفیکچرر جو ہوگا وہ اپنے register A B C D اس طریقے سے لیٹر لگا دے گا بنیادی طور پہ پروسیس ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نام دیتے ہیں نا لوگوں کے ٹھیک ہے یہ جو کم ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے بہت زیادہ نہیں ہوتے لہٰذا ان کو نام دینا آسان ہے ذرا نام دینا جو ہے نا اس کو تھوڑا زیادہ بھی بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح سے نام دیتے ہیں زیادہ تر اکثر جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ نمبر نہیں دیے جاتے نام دے دیتے ہیں نام اگر نمبر بھی دینا ہو نا تو اس کو کرتے ہیں R one R two R three R four register one register two اس طریقے سے کوئی مینوفیکچر جو ہے اس کو اس کا اس کو ہم کہتے ہیں نیومن کلیچر کیا ہے اس کا مینوفیکچرر کا کلیچر کیا تو وہ اس کو اس کے فنکشن کے حساب سے نا لیٹر اسائن کر دیتا ہے جیسے انڈیکس رجسٹر جو ہے وہ اس کو ایکس کر دے گا اب وہ ایکس سے نا تھوڑا امپریشن آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی خاص فنکشن ہے یہ انڈیکس کا کام کر رہا ہے یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے نا یہ بھی تھوڑا ذرا تھوڑی اہم ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو رجسٹرز ہوتے ہیں ان کے کچھ فنکشنز بھی ہوتے ہیں چونکہ یہ آرکیٹیکچر کا بہت جس کو کہتے ہیں آرکیٹیکچر کے پروسیسر آرکیٹیکچر کے بڑے قریبی ساتھی ہوتے ہیں تو یہ اس کے اور کاموں میں بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں اور جو رجسٹرز ہم ڈیفائن کرتے ہیں جنرلی یعنی یہ میں نے اپنے تجربے میں نہیں دیکھا کوئی ایسا آرکیٹیکچر کہ جس کے رجسٹرز اس کی فنکشنالٹی میں کوئی اہم کام نہ سر انجام دے رہے ہوں ان میں کچھ ایسے رجسٹر بھی آپ کو ملیں گے جن کے اسپیسیفک فنکشن ہیں مثال کے طور پہ جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ابھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا انڈیکس رجسٹر اب یہ رجسٹر کیا ہے یہ بنیادی طور پہ رجسٹر ڈیٹا ہولڈ نہیں کرتا اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈیٹا ہولڈ کرنے کا نہیں ہے یہ ڈیٹا کا ایڈریس ہولڈ کرتا ہے نا یعنی یہ اس کا فنکشن ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا میموری ایڈریس کرنے کے لیے اسی طرح اور بھی فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ ہم کیونکہ جنرلی ہم اس میں اسپیکٹرم بڑا ہوتا ہے ہم جنرلی تمام فنکشنز کا شاید احاطہ نہ کر سکیں لیکن جو آرکیٹیکچر اسپیسیفک فنکشنز ہیں ان کا جب ہم احاطہ کریں گے جب وہ ہم آپ کو بتائیں گے انٹل اسپیسیفک آرکیٹیکچر کے اوپر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں فنکشنالٹی کی وہ کیا ہے ابھی تک جو آپ سے ہم نے گفتگو کی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی جنرلائزڈ گفتگو ہے یہ اصل میں ہے ہی جنرلائز جو پروسیسر آرکیٹیکچر یا جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا یہ مورولیس ان کا تھیم ان کی فلوسفی مورولس یعنی manufacturer to manufacturer processor to processor یہی ہوتا ہے ایک بہت لمیٹڈ سیٹ آف آپریشنس ہیں بہت لمیٹڈ سیٹ آف رجسٹر ٹھیک ہے نا تو وہ وہ تقریباً سارے پروسیسز میں ہوتے ہیں کسی میں کچھ دو چار زیادہ ہو جاتے ہیں کسی میں کچھ دو چار کم ہو جاتے ہیں اور ایک پروسیسر سے دوسرے پروسیسر تک ایک مینوفیکچرر سے دوسرے مینوفیکچرر تک جو بنیادی فرق پڑتا ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کلیچر کا فرق ہے ٹھیک ہے ایک آپریشن کو کوئی موو کہے گا کوئی اس کو لوڈ کہہ دے گا کوئی اس کو ایڈ کہے گا کوئی اس کو ایڈ اکومولیٹر کہہ دے گا ایڈ بی کہہ دے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا بنیادی طور پہ کنسنٹریشن ہوگا نا اس پورے کورس کے دوران وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو چیزوں کو اتنی زیادہ جنرلائزڈ فارم میں اتنی زیادہ جو ہے یعنی اس فارم میں ہم آپ کو اسے بتانے کی کوشش کریں جس فارم میں کہ وہ اوور آل ایک بڑے بڑے اسپیکٹرم آف پروسیسر پر ٹرو ہو ٹھیک ہے نا وہ بڑے اسپیکٹرم آف پروسیسرز پر وہ چیز ویلڈ ہو نام سے کا فرق جو ہے یہ نومن کا جو فرق ہے یہ آپ کے لیے ان بعد میں آدھے گھنٹے کا کام ہوگا کہ آپ اس نیومن کلچر کو ان چیزوں کو ایک دفعہ بس گو تھرو کر لیں دیکھ لیں آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی تھیوری کیا ہے اس کی فلسفی کیا ہے اس کے کام کرنے کا انداز کیا ہے بس یہ چیز آپ کو سمجھنی ہوگی تو یہ کورس آپ کے لیے جو ہوگا یہ تقریباً تمام پروسیسرز کے اوپر تمام آرکیٹیکچرز کے اوپر ایکولی ویلڈ ہوگا ایک ہی طریقے سے کام کرے گا ٹھیک ہے اس میں آپ کو کچھ زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی اب ایک چیز جو ہے یہاں پر وہ جو میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں آ, اس پرٹیکولر کورس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ کورس کورسز کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں آپ کتاب کھول لیتے ہیں آپ چیز کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو پتا لگ جاتا ہے آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ یہ علم جس کو آپ پڑھ رہے ہیں یہ یہ پرٹیکولر سبجیکٹ میتھمیٹکس کا ہے فلاں کا ہے فلاں کا ہے یہ کیا چیز ہے لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں اسمبلی لینگویج کی نا یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے اس سینس کے اندر کہ اسمبلی لینگویج جو ہے یہ پڑھنے کے پڑھنے کی چیز نہیں ہے عجیب بات آپ کو معلوم ہوگی کہ میں پڑھا تو رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پڑھنے کی چیز نہیں یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے یہ ٹیسٹ کرنے کی چیز ہے اس کا مزہ لینے والی بات ہے میں اپنی طرف سے جیسے جنرلی میں یہ بات اپنے تمام اسٹوڈینٹس کو کہتا ہوں میرے کافی سارے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں دو دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک چیز جو یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو اسمبلی لینگویج پڑھا دوں ٹھیک ہے اس کے لیے تو میں سیکوینس آف اسٹیپس جو ہے اس کو فالو کروں گا اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ میں آپ کو اسمبلی لینگویج سکھا دوں تو میرا جو اس پورے کورس میں امفسس ہوگا وہ اس چیز پر ہوگا کہ میں آپ کو اسمبلی لینگویج سکھا دوں اور اس کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے جب آپ اس کو استعمال کریں گے نا تب آپ کو یہ پتا لگے گا کہ یہ کتنی پاورفل اور کتنی ورسٹائل اور کتنی سمپل ہے یہ تینوں چیزیں عموماً کسی ایک چیز میں جمع نہیں ہوتی لیکن یہ اس میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کریں آپ چاہے کسی بھی طریقے سے اپنا پروگرام لکھیں آپ سی میں پروگرام لکھیں آپ جاوا میں پروگرام لکھیں آپ پاسکل میں پروگرام لکھیں یا پیراڈائم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ فنکشنل پیراڈائم میں اپنا پروگرام لکھیں یا آپ ڈیکلریٹو پیراڈائم میں اپنا پروگرام لکھیں everything which you write has to boil down to the bits and bytes of assembly language before the processor can even understand it تو یہ کام جو ہے یعنی آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کو جانا وہی ہے اسمبلی لینگویج تک اسے پہنچنا ہے بلکہ ایک اسٹیپ ذرا اس سے بھی نیچے جانا ہے تب جا کر کے وہ پروسیسر کے لیے اس قابل ہوگا کہ پروسیسر اس سے کوئی مطلب اخذ کر سکے ابھی تک جو ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے اس کے آرکیٹیکچر اور جنرل چیزیں جو میں نے ابھی تک آپ کو بتائی ہیں تو اس میں جو ہم پہنچے ہیں وہ رجسٹرز تک پہنچے یہ پہلا اسٹیپ ہے پروسیسر کے اندر تو انشاءاللہ اس پرٹیکولر موضوع کو لے کر کے اگلی دفعہ ہم آگے چلیں گے تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم